وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك <clears throat> يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب <clears throat> ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ربكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم Liseye Dürü Şerif. Allahümme salli ala seyyidina Mevlana. نجد بلوت آیا مصطفی هر بار یاد آئے میں جب بھی لوٹ آیا مصطفیٰ ہر بار یاد آئے چمن کے پھولتے باقے درو دیوار یاد آئے میں جب بھی لوٹ آیا ہوں مصطفیٰ ہر بار یاد آئے چمن کے پھولتے باقی درو دیوار یاد آئے بقیوں روز اقدس احد کا دامن عظمت بقي روزي أقدس أحد کا نے عظمت چلا میں ہر طرف انوار رہی انوار یاد آئے وطن کی یاد ہجرت کا سفر محبوب عالم کا وطن کی یاد جرت کا سفر محبوب عالم کا بیا با راس تے دشوار یاد آئے یہ امت ہو گئی ہے گل دش ن میں بس یہ امت ہو گئی ہے گل دش ن میں بس صلاح الدین غازی گاز کفار یاد آئے جو خونی مار کو لذتوں کو لوٹ لیتے تھے جو خونی مار کو لذتوں کو لوٹ لیتے تھے وہ اسرار غازی عشق میں سر شار یاد آئے یہ امت کھو گئی لالو لوگوں زر پرس تھی میں یہ امت کو گئی ہے لا لوگوںر زر پرس تھی میں فقر کا تاج سر پر بو زر غفار یاد آئے على العلم وعمل كامل طرف دنيا میں لہرایا علم علم وعمل كامل ہر طرف دنیا میں لہرایا وہ اكابر با عمل اخیار یاد آئے جو کاٹوں کو لبوں سے چومتے اور مسکراتے تھے جو کاٹوں کو لبوں سے چومتے اور مسکراتے تھے وہ پتلے روشنی کے سا بے کردار آئے غسل سل سے کیا بالا کوٹ میں سوئے غسل سے کیا ہو شبارا کوٹ میں سوئے رضا کو مصطفیٰ مشک بار یاد آئے مدینہ ہی بتا دے گا نبی کیا ہے مدینہ ہی بتا دے گا نبی کی اتباع کیا ہے خمر کے بہ تنالے بل سر بازار یاد آئے رضا السحاب كي مهر دم نور يزداتا رزا السحاب مهر دم نور يزداتا كفر كي ظلمتو سبر سر پہ کار یاد آئے میں جب بھی لوٹ آیا مصطفیٰ ہر بار یاد آئے چمن کے پھول پہ کے درو دیوار یاد آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد الذي هدانا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله الله وقال تعالى في المجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك و صدق الله العظيم قریب جلتے ہوئے دل کے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے آنربل علماء کرام respected elders brothers and friends Yusuf friend wanted to give him a gift ہدیہ So he was thinking, what gift can I take? After so many years, I'm going to meet my friend Yusuf. I need to take a gift for him. So he decided, he was thinking and pondering and pondering. Finally he said, the best gift I can give my friend today is a mirror. Aina. Mirror. So he took the Smara along and he went and he met his friend Yusuf and he said, after many years we met and here's the gift I brought for you. Anyway, he took the gift. The friend departed. He opened the gift. And when he opened the gift, he looked in there was a mirror. And in the mirror, what he saw was his own reflection and he's saying, Allah shukr that today I've seen this mirror and in this mirror I've seen my own reflection. A mirror doesn't speak lies. A mirror reflects and is symbolic of reality. What is hakikat? What is the reality? It will tell us. So he's looking at the mirror and say, Allah shukr, my friend has brought me a mirror and this mirror is showing the reality of how I look. Alhamdulillah. Allah has subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu Amman nawaluhu has created me in a perfect condition. And now that I know my reality, my outer appearance, he made shukr to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. This is the incident that we want to start with to understand the dua that I've just read now. And that is like this mirror shows the reality of a person, thus heart that is inside is also a mirror. And thus, heart, the poem that we read in Urdu, is related to this topic. Thus, heart is a mirror and is symbolic of the reality. When a person looks inside this heart, then it will either reflect the goodness in the person or the defects in a person. Unless the mirror is blood, the mirror is dirty, then it doesn't reflect anything. So in the same way, our gathering here today and every week and every Sunday is to make an effort on this mirror, to polish this mirror, to keep this mirror clean. And when it's well clean, it will reflect the reality of a person. We don't have to go to anybody, this mirror will tell me that uh, what goodness there is in me and it will also tell me the defects in me. Therefore, in one poem, it, by Maulana Rumi rahimahullah ta'ala, he says, and he speaks about this mara, and he says that that person whose heart recognizes and, and confesses to his own defects, that heart is on the road to purification. His heart is on the wrote to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and that heart in which there is a virus, that heart in which there is a sickness of ujub, I'm somebody, or oh, takabbur, that's what shaitan did with Adam alayhi salam, that heart now is going to be doomed and destroyed. So in the light of what we are discussing today in our gathering here is, and the hadith all we know, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ how do we know what's in the heart? The heart is inside. Nobody can read anybody's heart illa masha'Allah. But the reflection of what is here comes to the mind and then goes on to the body. That's why Nabi Kareem Sallallahu says, if this is right, the eyes will be right. You won't look at wrong. Kullil mu'minina yahuddu min absarim. If this is right, the ears will be right. It won't be listening to ghibat. If this is right, this mirror is clean, then the tongue will also clean things will come out of the, of the tongue of the tongue, and likewise the hands and all the other part. And this mirror is now tinted, and this mirror has been now with all different things on it. The mirror is not clean, then you're going to find all the body parts also reflecting the same dirt and the same evil and the same filth that is in there will be reflecting there. That dua that has been recited in Quran, Maulana Ashraf Ali Thanvi rahimahullah ta'ala has written that today's time our fitna is a fitna of iman. To protect our iman. And after that all other things. So he's written that jo bhi ye teen amal karega. Do these three things, inshallah, I've got hope that our iman will be protected and will be uh, leave this world with iman. The first thing he says that make shukr on this iman. And all the amal that we are doing, make shukr daily, daily. La in shakartum la azidannakum. Every day we'll be speaking Allah shukr when we got up. In the morning we'll say, Ya Allah, we got up with iman. When we look at our family, shukr that iman is there. Look at all the others, all the other amal. The more we will make shukr on this iman and this amal and this tawfiq that Allah subhanahu wa ta'ala gives us, the more Almighty Allah will increase it. The second thing he mentions thereafter is this dua. Rabbana, there's no guarantee of any person's iman except Anbiya alayhi salam. So he says that every day, Ya Allah, let not my heart, and that's where our discussion is on this maraya, on this heart that Rabbana la tuzigh qulubana. Oh Allah, let not my heart, this mara deviate, ba'da idh hadaytana. Ya Allah, you gave me hidayah to read namaz. And Ya Allah, let me not deviate. It's a time, جو التمسك بالدين في زمان الفتنة وَغَلَبَتِ الشُّبْهَ وَالشَّهْوَاتِ We are in an age where there's fitnas, there's so much people are following their own whims and fancies, and there's doubts in deen people are putting. Ya Allah, let not my heart deviate from the haqq and the truth, from the Quran and the Sunnah of Nabi Karim Sallallahu Every day dua for this, protection. And the third thing he writes, and he says, Kisi Allah wale ki sohbat ikhtiyar karo. Be in the company of pious, be in the company of a sheikh, be in somebody's company. Inshallah, if we do these three things, then inshallah the protection of our iman is guaranteed. Mulana Ashraf Ali Thanvi rahimahullah ta'ala writes how important it is and how it's relevant to our time and is written by the elders. These are not Quran and Hadith, but it's written by our elders that <clears throat> if you got yeah, one kilo of knowledge, you'll ha- you'll need yeah, hundred or thousand kilos of intelligence, and that intelligence will come from the sohbat of awliyaullah, from the company of the ahlullah, by sitting in the company of ahlullah. And ulama give the example, mashallah, you have this very very beautiful arrow, and it's worth thousands, if not millions and it started with all the things that is in there. But that arrow in itself can't do nothing until that arrow comes into a bow. When the bow, when that arrow will be in the bow, that beautiful arrow that's worth millions and it can do all, but it can't do nothing until it comes into the bow. Once you put it into the bow and then you shoot it, that arrow is going to reach its target and is going to do work. In the same way, O my alim, O my ummati, you can have all the knowledge, but you need a bow to propel you. You need a, propel, a, a bow to show you the road to Jannah. The knowledge enough until we don't come into the company of Ahlullah, of the pious servants of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the poem that I read, this, the Arabic. Ke kar de dil apne, that put your heart close to the hearts of those whose hearts have been ignited there's a lamp, the examples of those days nowadays is ESCOM and load shedding. So he's given the example of a lamp that you have got the best oil in there, olive oil, you got the best wig in there, you got everything in there, but that lamp can't do nothing until it's ignited by another lamp. Once that match comes there or the other lamp gives it the light, then you'll find how it glows and so on. And that's the example of Ahlullah that we need to put our hearts and attach our hearts to those hearts who are already burning with the love of Almighty Allah, with the flame of Almighty Allah. We need just to get that flame. And once we get that flame, and then you'll see the benefit of that knowledge and all the amal that we are doing. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala protect our iman. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that we make shukr that we've got the company of Ahlullah in every age and every time And we have to make shukr for that also and to continuously make dua that Allah subhanahu wa ta'ala don't divert our hearts away from the haqq, from the reality and from the truth.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 اللہ علیہ وسلم قبلہ مفتی صاحب دیگر علماء کرام اس سے پہلے والی جو مجلس ہوئی تھی رینبو مسجد میں ہے وہاں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت پڑھی تھی اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار باتیں بتائی تھیں ان چار باتوں میں سے ایک بات کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا باقی تین باتیں اس حدیث کی جو باقی رہ گئی تھی آج اس میں سے ایک یا دو کے متعلق ذکر کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار باتیں بیان فرمائی تھی اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کسی تکلیف کو اور پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کے میدان میں اس کی پریشانی کو دور کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ دنیا بل اگر کوئی آدمی تکلیف کے اندر میں ہے پریشانی کے اندر میں ہے بڑی ڈفیکلٹی کے اندر میں آ گیا ہے ایسے آدمی کے اوپر میں اگر دوسرا کوئی آدمی آسانی کرے گا تو یہ آسانی کرنے والی پر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی دنیا کے اندر میں بھی آسانی کریں گے اور آخرت کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالی آسانی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں جلد ثانی میں اس کو نقل کیا ہے اس میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ادا خیر بین امرین اللہ اختار عی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ جب بھی دو باتوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے آسان بات کو اختیار کرتے تھے لیکن آگے فرمایا وہی لم یقن اسمن اگر کوئی گناہ کی بات نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان بات ہی کو اختیار فرماتے تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کے دونوں کو جب یمن روانہ فرمایا تو یمن روانہ فرمانے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کے دونوں مقدس صحابی کو جو جو ایڈوائز اور جو نصیحت آپ نے فرمائی اس میں آپ نے فرمایا تھا یسرا ولا تو بشرا ولا تنفرا تتابا ولا تختلفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسرا امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا ولا تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا اور آگے فرمایا کہ بشرا لوگوں کو بشارت دینا ولا تو ان کو دور نہ کرنا اور فرمایا کہ تتاوا ولا تختلفا آپس کے اندر میں اتفاق اور اتحاد سے کام کرنا اور آپس کے اندر میں اختلاف نہ کرنا قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما علیکم فی الدین من حرج اور حدیث کے اندر میں بھی آپ نے فرمایا الدین یسرون آپ نے فرمایا کہ دین آسان ہے اس لیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف کے اندر میں آ گیا پریشانی کے اندر میں آ گیا اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کے ساتھ سفر کے اندر میں مدینہ منورہ کی طرف واپس ہو رہا ہے رات بھر کا سفر ہے صحابہ کے رات بھر چلنے کی وجہ سے تھک گئے ہیں تکن کی وجہ سے چور چور ہو گئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ راستے میں کسی جگہ پر اگر قیام کر لیا جائے بہت اچھا ہے صبح کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سفر رات بھر ہوتا رہے صبح سے پہلے پہلے مدینہ منورہ پہنچ جائیں تاکہ نماز کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن جب صحابہ کرام نے کہا کہ تھکن زیادہ ہو گئی ہے اب آگے سفر کرنا مشکل ہے یہاں دونوں باتیں تھیں کہ رات بھر سفر کرتے رہے یا کہ یہاں پر قیام کر لیا جائے بعد میں آگے کا سفر جاری رکھا جائے اذا خی ربئی امرین إلا يختار أيسرهما جب آپ کو دو باتوں میں سے کسی بات کا اختیار دیا جاتا آپ اس کے اندر میں آسانی کو اختیار کر دے آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنے کی ذمہ داری لے لو یہاں پر قیام کر سکتے ہیں آپ نے قیام کیا صحابہ کے نام کی آسانی کے خاطر یہ ایک مثال ہے اور ایسی پچاسوں مثالیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں سے کسی بات کا اختیار دیا گیا آپ نے اس میں آسان بات کو اختیار فرمایا یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفصیل میں حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہ انقانزرۃََ نصیرت اللہ میسرا اور حدیث کے اندر میں کہا ومن یسر علی معسر جو بشانہ تکلیف میں ہے وہ تکلیف والے آدمی کے لیے آسانی پیدا کرو حابد عماد الدین ابن کثیر نے عیسائیت کریمہ کی تفسیر میں بارہ روایتیں نقل کی ہیں بارہ روایتیں میں ان میں سے دو روایتیں نقل کرتا ہوں ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اور یہ روایت مسلم شریف سیکنڈ والیوم اس میں بھی ہے اور آب رماعت الدین کثیر نے بھی اس کو نقل کیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تلقت ملا روح رجل ممن قبل قبلکم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے یہ پہلے گزرنے والے لوگوں میں سے ملا ایک نے ایک آدمی کی روح کو قبض کیا اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر میں حاضر کیا اللہ کے دربار میں حاضر کرنے کے بعد اس سے سوال کیا گیا امل کیا نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام تو نے کیا ہے جواب دینے والی رو نے کہا لا تذکرو کرو مجھے برابر یاد نہیں مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو ملائکہ نے اس سے کہا تذکر تذکر تذکر یاد کر شاید تجھے یاد آ جائے گا دنیا کے اندر میں نے کوئی نیک کام کیا ہو یاد کرنے کے بعد اس نے ملائکہ سے کہا یا اللہ سبحان و تبارک و تعالی سے کہا کن تو ابا یہ اناس اور ایک روایت کے اندر میں آتا ہے کن تو ادا یہ اناس میں لوگوں کے ساتھ ڈلین کرتا تھا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا میں قرض کے طور پر لوگوں کو پیسہ دیتا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے اللہ نے مجھے بہت مال دے رکھا تھا میرا قرضوں کا معاملہ ہوتا رہتا تھا اور اس کے بعد کہا میں ٹائم کو فکس کرتا تھا مقرر کرتا تھا کہ اگر پہلی تاریخ کو لے جا رہے ہیں ٹین کو پے کرنا ہے ففٹین کو پے کرنا ہے after one week two week اس کو پے کرنا ہے کہتے ہیں کہ دو ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد میں اس آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ ہمارا قرض ادا کرو قرض لینے والا آدمی یہ کہتا تھا آئی کین مینج ناؤ ابھی میں مینج نہیں کر سکتا ہوں ابھی میرے لیے ادا کرنا مشکل ہے تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا من یس سر ادا مؤثر کہ ابھی یہ تکلیف کے اندر میں آ گیا پریشانی کے اندر میں آ گیا چلو میں تم کو مہلت دیتا ہوں حابد اماد الدین ابن کثیر نے دوسرے نمبر پر جو روایت نقل کی حضرت سلیمان بن ابی بردا کی اس روایت میں لکھا اور اس کو سامنے رکھ کر کے علماء نے کہا کہ صدقہ دینے کا ثواب جتنا ہے اس سے زیادہ ثواب قرض دینے کا ہے صدقے کے اندر میں جتنا ثواب ملتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں اس سے زیادہ ثواب قرض دینے میں ملتا ہے اور اس کے بعد روایت نقل کی ہے اس میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو ہم نے قرض دیا پانچ سو رحم کا اور یہ کہا کہ ایک ہفتے کے بعد ادا کرنا تو حدیث کے اندر میں فرمایا گیا کہ ایوری سنگل ڈے روزانہ پانچ سو رین اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے کا ثواب ملے گا قرض میں دے دیا دے دیا ایک مرتبہ یہاں صدقے میں دے دیا دے دیا لیکن اگر قرض کے طور پر دیا ہے ایوری سنگل ڈے روزانہ جتنا جتنا آپ نے دیا ہے اس کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے بعد کہتے ہیں ویزا حلت دین اور جب دین کے ادا کرنے کا وقت آیا پرس کے ادا کرنے کا وقت آیا اور اس آدمی نے کہا please give me some more time مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دیجئے آٹھ دن اور بڑھا دیجئے ایک ہفتہ اور بڑھا دیجئے دس دن اور بڑھا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلح ہو اور ہو کے معنی یہ ہے کہ اگر پانچ سو رین قرض کے طور پر دیے ادا کرنے کا وقت آیا ادا نہیں کر سکا ایک ہفتے کا وقت اور دے دیا تو جتنا اماؤنٹ آپ نے دیا ہے اس سے ڈبل ثواب دیا جائے گا گویا ایک ہزار رین روزانہ اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا یہ ایک روایت ہے حضرت سلیمان بن نبی بریدہ کی میں ذکر کر رہا تھا حضرت حصیفہ بن یمان کی روایت اس نے یہ کہا کہ ادا یہ اناس ابا یہ اناس میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہتا تھا اور اس کے بعد کیا کہا فکل تو لفتیاتی میرے یہاں کام کرنے والوں سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ کہ جن لوگوں کو میں نے قرض دیا ہے اگر ان میں کا کوئی ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ان کے ساتھ محلت کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا اور کہتے ہیں جو موسر ہے آسانی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں المسامحت فی عاطف ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا پہلے والے کو مہلت دینا اور دوسروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر میں فرمایا اگر یہ نرمی کر سکتا ہے احق کو میں زیادہ نرمی کرنے کا مستحق ہوں اللہ نے فرمایا اس نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا فیصلہ کیا من یسر علی موسرین یسر اللہ علیہ بھی دنیا بالآخرہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کریں گے آخرت میں بھی آسانی کریں گے حابد اماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان لہو غریب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو قرض کے طور پر پیسے دیے تھے ادا کرنے کا وقت آ گیا پے کرنے کا ٹائم آ گیا میں اس کے مکان کے اوپر میں آیا دقت الباب میں نے اس کے دروازے کے اوپر میں نوک کیا دروازے پر نوک کرنے کے بعد سلام کیا اندر سے پوچھا گیا من آل باد دروازے کے اوپر میں کون ہے میں نے جواب کے اندر میں کہا ابو قطع میں ابو قتادہ ایک بچہ آ گیا اتفاق سے اور آنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی فلانا آدمی وہاں پر ہے گھر کے اندر میں ہے تو بچے نے کہا کہ ہے لیکن وہ بچارہ بیٹ کے نیچے چھپ گیا ہے تحت سریر بیٹ کے نیچے چھپ گیا ہے اور بیٹ کے نیچے بیٹھ کر کے کچھ کھا رہا ہے اب وہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس بھائی وہ آدمی کیوں چھپ گیا ہے سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے جب انہوں نے اسرار کیا تو وہ آئے آنے کے بعد ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے بندے میں نے تمہیں قرض دیا ہے اور آج ادا کرنے کا وقت ہے میں تمہارے دروازے پر آیا آپ بیٹ کے نیچے چھپ گئے ہیں پوچھا کیوں اب وہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اللہ کے بندے نے جواب میں کہا قرض کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مجھے معلوم ہے اور ادا بھی کرنا ہے لیکن آج میرے پاس ادا کرنے کا انتظام نہیں جواب دینا مشکل تھا منہ دکھانا مشکل تھا اس لیے میں بیٹ کے نیچے چھپ گیا تھا میں آج ادا نہیں کر سکتا آگے لکھتے ہیں کہ ابو قطادہ نے جب سنا فبدہ ایب کی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے حالانکہ یہ قرض دینے والے ہیں انہوں نے رونا شروع کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ فکر مت کر آج اگر تو ادا نہیں کر سکتا ہے میں تجھے اور تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں جب تمہیں موقع مل جائے اس وقت ادا کر لینا اور اس کے بعد ابو قطع نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا جب اللہ کے سائے کے علاوہ قیامت کے میدان کے اندر میں کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ سبحان و تبارک و تعالی اس آدمی کو قیامت کے میدان میں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا من یس سر معصرین یسر یس سر اللہ علیہ پھر دنیا بالآخرہ آخرا پریشان حال لوگوں پر آسانی کرو قیامت کے میدان اندر میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں آسانی کرے گا جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں جب تمہارے پاس موقع آ جائے اس وقت مجھے ادا کر دینا یہ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی من یسر علی معاصرین یسر اللہ علی پھر دنیا والآخرہ آخرا تیسرا حصہ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا ومن سطر اعلی مسلم ومن سطر اعلی مسلم سطر اللہ علیہ بھی دنیا بل عام گناہ کرنے والا آدمی نہیں ہے لوگوں کے اندر میں وہ گناہوں کے باب میں مشہور نہیں ہے مسلمان ہے عام مسلمان آدمی ہے عام طور پر گناہ نہیں کرتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر کسی وجہ سے کوئی گنا اگر کبھی ہو گیا تو پھر یہ فرمایا گیا کہ مسلمان کے عیبوں کے اوپر میں پردہ ڈالو مسلمان کے عیبوں کو چھپاؤ جہاں تک ہم چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں اس کو چھپانا چاہیے مرقات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث آتی ہے سم من الزرطت اس حدیث کی جہاں ملا علی قاری نے شرح کی ہے وہاں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کیسے اچھے لوگ تھے کہ سامنے والے کی عیبوں کو کیسے چھپانے والے تھے اس کے بعد انہوں نے واقعہ لکھا حضرت حاتم کا اور واقعہ لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہ حضرت حاتم وہ حاتم ہی تھے وہ اسم نہیں تھے اسم اسم کے معنی آتے ہیں بہرا ہونا تو کہتے ہیں کہ وہ ریئل بہرے نہیں تھے لیکن کہتے ہیں کہ حدثت دشت وقعت دس واقعات ایک واقعہ پیش آیا ایک قصہ پیش آیا اس کی وجہ سے ان کا ٹائٹل اور ان کا لقب جو ہے وہ اسم ہو گیا پھر ملا علی خالی رحمت اللہ علیہ لکھنا ہے فرماتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا خادم آئے اور حضرت حاتم سے کہا ایک عورت ہے وہ آپ سے اپنے کسی نجی مسئلے کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں کوئی بات معلوم کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کٹن ڈالو کٹن ڈالا گیا حاتم یہاں بیٹھے ہیں درمیان کے اندر میں کتن ہے کہا اس عورت کو بلاؤ وہ عورت آئی اور حضرت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ وہ یہاں بول رہے ہیں درمیان کے اندر میں کتن ہے وہ عورت جب اندر آئی اور حضرت کے سامنے بیٹھنے لگی تو اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ بیٹھنے کے موقع پر اس کی ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا اس کا تو ظاہری بات ہے کہ ایسے موقع پر شرمندگی ہو جاتی ہے کہ اگر حضرت نے میرے وضو کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو یہ بے ادبی ہو گئی نہ معلوم حضرت کو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اب کریں کیا یہ تو خیر اختیاری چیز ہے خروج ری کے اوپر میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے ریل کے پاس ہونے کے اوپر میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے خیر وہ بیٹھ گئی جب وہ بیٹھ گئی تو حضرت حاتم نے کیا کہا حضرت حاتم نے کہا بہن جو بھی سوال کرنا ہو سوال کرنے کے لیے المجال واسعون میدان کھلا ہے جو بھی سوال کرنا ہو کرو لیکن میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ذرا زور سے بولنا میری قوت سماعت برابر نہیں ہے میری قوت سماعت ٹھیک نہیں ہے میں برابر نہیں سن سکتا ہوں اللہ اکبر من سطر من سطر مسلم سطر اللہ دنیا بل آخر اس عورت کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی میں کمفرٹیبل زون میں آ گئی حضرت نے میری آواز کو نہیں سنا ہے چونکہ ان کے تو کام ہی متاثر ہیں تو میری آواز کو کہاں سنا ہوگا اس کے بعد اس نے زور سے کہا حضرت نے اس کو پوری بات سمجھائی وہ عورت چلی گئی اس کے بعد آپ نے خادم سے کہا کہ شہر میں اعلان کرو کہ آئندہ جو بھی آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ذرا زور سے کہا کریں میرے کام متاثر ہو گئے ہیں تو جب خادم نے کہا آپ نے یہ کہا تو خادم نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا ہاتم کا بہرا ہو جانا اچھا ہے ایک مسلمان عورت کے عیب کو ظاہر کرنے سے ایک مسلمان عورت کے عیب کو ظاہر کروں اس سے اچھا ہے کہ میں دنیا میں بہرا ہو جاؤں من کر لیا سارے لقب ہو اس دین سے ان کا لقب ہو گیا حاتم اسم ورنہ اس سے پہلے پہلے ان کا لقب یہ اسم نہیں تھا من سطر آئی باقی سطر پھر دنیا بل آخری بات کہتا ہوں اس مسجد کی مناسبت کی وجہ سے آج ہماری یہ مجلس مسجد خالد ابن ولید کے اندر میں منعقد ہو رہی ہے علی صابا میں بھی لکھا ہے اور حضد الغبا میں بھی لکھا ہے کہ تین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ امر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان بن نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں کے تینوں ساتھ میں آئے اور تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے مدینہ منورہ آئے یہ سن چھ کے بعد کا واقعہ ہے پھر سنت اسلامیہ سن سات کا واقعہ ہے تینوں کے تینوں ساتھ میں آئے اور تینوں نے ساتھ میں آ کر کے ایمان قبول کیا اسلام کے اندر میں داخل ہوئے جب یہ تینوں آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا اس الخاب کے اندر میں لکھا ہے رمت متوں رمت مکتوں بے افلاد کب دیا آج مکہ مکرمہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میرے قدموں کے اندر میں ڈال دی یعنی عمر بن عاص میرے پاس آ گئے خالد ابن ولید میرے پاس آ گئے اور عثمان بن ابی تنا آ گئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہنس کے اندر میں انتقال ہوا اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لی تو او زہا ہوا وہ کہتے ہیں کہ سو نہیں بلکہ سو سے زیادہ مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوں اور وفات سے پہلے پہلے پہلے انہوں نے کہا کہ نئی سا موزوں شبر فی بدنی بدانی میرے بدن کے اندر میں ایک بالشت کے برابر مؤزیوں شبر ایک بالشت کے برابر میرے بدن میں جگہ نہیں ہے جہاں تلوار کا نشان نہ لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ سو جگہ پر مجھے تلوار لگی ہے میرے بدن کا ایک ایک حصہ زخمی ہو چکا ہے لیکن آج میں بستر کے اوپر میں انتقال کر رہا ہوں اور مرنے سے پہلے پہلے کہا کہ میرا یہ گھوڑا اور میرے یہ ہتھیار اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر میں وقف کر دیے جائیں یہ خالد ابن ولید میرے بھائیوں ڈیفینس کرنے والے بنو ڈیفینس کرنے والی بنو اگر میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی بات آئے اس کو دفاع کرو ڈیفینس کرو ابو جاؤ شریف میں باب ہے باب و زکات کہ زکات کو ایڈوانس پہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے وہاں واقعہ لکھا ہے اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں وہاں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمی کے پاس زکات لینے کے لیے بھیجا باب و تاجیل زکات ابو داؤد شریف میں نے ریفرنس دے دیا وہاں ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا تین آدمی کے پاس پہلے آدمی کا نام لکھا ابن جمیل ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہیں اسی نام سے وہ مشہور ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے حضرت خالد ابن ولید اور تیسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آنے کے بعد کہا میں ابن جمیل کے پاس بھی گیا میں خالد ابن ولید کے پاس بھی گیا میں آپ کے چچا حضرت عباس کے بعد بھی گیا بدے دو ون ٹو پے زکات وہ اپنی زکات کو پے کرنا نہیں چاہتا ہے انہوں نے اپنی زکات کی رقم ادا نہیں کی یہ ایک کمپلین ہے یہ ایک شکایت ہے جو حضرت عمر کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا عمل دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جلدی مت کرو میں تمہارے سامنے کلیئر کرتا ہوں پھر آپ نے ابن جمیل کی جانب سے ڈیفینس کیا اور خالد ابن ولید کے بعد میں کہا کہ خالد ابن ولید کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ تو استعمال کے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ہیں اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے زکوٰۃ نہیں دی آپ نے فرمایا نہیں میرے چچا دو سال کی زکات دے چکے ہیں اس سال کی بھی دی ہے اور مجھے ضرورت تھی تو میں نے ایڈوانس بھی ان کے پاس سے ایک سال کی زکات دی ہے آپ تو یہ کہتے کہ نہیں دیا ارے وہ تو ایڈوانس بھی دے چکے ہیں اس واقعہ سے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینس کر رہا ہے اخری بات کہتا ہوں سعد ابن ابی وقاص کی شکایت آئی یہ بھی کتابوں میں ہے سعد ابن ابی وقاص کی شکایت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سمجھدار آدمی جب شکایت آئی کوفہ والوں کی حضرت عمر ابن خطاب نے محمد ابن مسلمہ کو مدینہ منورہ سے کوفہ بھیجا اور کہا جاؤ اور جانے کے بعد کنفرم کرو کہ سعد ابن ابھی وقاص کے بارے میں کیا شکایت ہے حضرت محمد ابن مسلمہ نے پوری بات بتائی لمبا واقعہ ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں حضرت عمر نے بھی ڈیفینس کیا حضرت سعد ابن ابھی وقاص کی جانب سے اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ مرنے سے پہلے پہلے جن چھ آدمیوں کے بارے میں طے کیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے ان چھ میں سعد ابن ابی وکاس کا نام قصدن رکھا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر سعد ابن ابی ابھی بکاس کی شکایتیں صحیح ہوتی تو حضرت عمر چھ آدمی میں ان کا نام نہ رکھتے مہینے سے پہلے بھی ان کی پوزیشن کو صاف کیا اس لیے میرے بھائیو حدیث میں نے پڑھی ومن سطر مسلمن سطر اللہ چھپانے کی عادت بناؤ اللہ ہم پر بھی چھپائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم دوستوں اور ساتھیوں علماء کرام ہم نے علماء کرام کی بیانات اور نصیحتی سنی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا ڈابلیا صاحب نے موقع کی مناسبت سے دل کا بیان فرمایا دل کو شیشے کی طرف بنانا چاہیے اور دل کی اوپر محنت کرنا چاہیے صوفی حضرات اور حدیث شریف میں دل کو صاف رکھنے اور دل پر محنت کرنے کا ذکر ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور حرام چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور الحلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں شبہ والی چیزیں ہیں مشتبی چیزیں ہیں معلوم نہیں کہ حلال کے ساتھ لگتے ہیں یا وہ حرام کے ساتھ لگتی ہیں اس میں دونوں پہلو ہے اس لیے ان مشتبہ اور شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آج میں شکار کرتا ہے اور شکار کے لیے کتا بھیجتا ہے اور کتے کے اوپر بسم اللہ پڑتا ہے جب بسم اللہ پڑھے اور کتا شکار کرے اور خود اس سے نہ کھائے تو وہ شکار حلال ہے اگرچہ ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو سوال کیا گیا کہ ہمارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا مل جاتا ہے جو مجوسی کا کتا ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مجوسی نے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑی تو کیا میں ہم اس شکار کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کھا سکتے اس لیے کہ شبہ پیدا ہوا شک پیدا ہوا معلوم نہیں آپ کے کتے مسلمان کے کتے نے اس کو قتل کیا جس پر بسم اللہ پڑی گئی یا مجوسی کے کتے نے جس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی اس سے معلوم ہوا شک اور شبہ کی چیزوں سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے حلال اور حرام میں اگر شک پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑنا چاہیے حلال چیزیں بے شمار ہیں اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے یعنی مسلمان صرف ایک حصہ کھاتا ہے اور کافر اور مشرق اپنے سات آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے یعنی وہ سب کچھ کھاتا ہے کافر اور غیر مسلم یہ فرق نہیں کرے گا حلال ہے یا حرام ہے بسم اللہ پڑی گئی ہے یا نہیں پڑی گئی ہے اور حل پاک تیل میں بنایا گیا ہے یا نجس اور ناپاک میں بنایا گیا اور مسلمان ان چیزوں کا خیال رکھے گا پاک صاف ہے حلال ہے اس کو کھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور کہا یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے شہر مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت اس نے یہ بات بتائی کہ اس نے مجھے اور میری بیوی دونوں کو دودھ پلایا بچپن میں اور مجھے معلوم نہیں نہ میری بیوی کو معلوم ہے اس موقع پر بیوی کو الگ کرنا ضروری نہیں تھا اس لیے کہ کوئی گواہی نہیں تھی اور کسی کو معلوم نہیں لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے بچنے کے لیے فرمایا کہ کیفا وقت قیلا آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ساتھ رہو گے اور کیسے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے جبکہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے اس لیے انہوں نے اس بیوی کو الگ کیا اور دوسری شادی کر لی حدیث میں آتا ہے معلوم ہوا مشکوک چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور تصوف کا یہی مقصد ہے کہ دل پر محنت کی جائے اور دل کے محنت کے نتیجے میں شک والی چیزوں سے آدمی بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک قسم کی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے اور فرمایا کہ جو مشکوک قسم کی چیزوں سے شک والوں چیزوں سے بچتا ہے استبر علی دین ہی و عرض ہی اس نے اپنی دین کو بھی صاف رکھا اس نے اپنی عزت کو بھی بچایا عزت بھی بچ گئی دین بھی بچ گیا اس لیے مجھے اور ہم سب کو مشکوک قسم کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے مشکوک قسم کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے مشکوک قسم کی مجلسوں سے بھی بچنا چاہیے جس مجلس میں غیبتیں ہو رہی ہوں ان سے بھی بچنا چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قاری ڈابلیہ صاحب نے بیان فرمایا کہ دل کی شیشے کو صاف کرو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی مشکوک چیزوں سے بچے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی سرکاری اور گورنمنٹ کا فارم ہو گورنمنٹ کا فارم صرف گورنمنٹ کے جانوروں کے لیے ہے اگر اس میں عام آدمی کے جانور داخل ہو جائے تو جانور کو بھی پکڑا جاتا ہے جانور کے مالک کو بھی پکڑا جاتا ہے تو فرمایا کہ آدمی کا نفس حیوان اور جانور کی طرح ہے اور حرام چیزیں گورنمنٹ کے فارم کی طرح ہے جس میں داخلہ ممنوع ہے اور حرام چیزوں کے ساتھ جو مشکوک چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں جیسے گورنمنٹ کے فارم کا بارڈر تو اگر کوئی اپنے جانوروں کو گورنمنٹ کے فارم کے بارڈر پر چرائے گا تو وہ فارم کے اندر داخل ہو جائے گا جانور بھی پکڑا جائے گا جانور والا بھی پکڑا جائے گا اسی طرح اگر تم اور ہم مشکوک اور شک والے کام کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم حرام میں داخل ہو جائے تو انسان بھی پکڑا جائے گا انسان کا نفس بھی پکڑا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں سے بچنا اور اچھے کاموں پر آمادہ کرنا اور اچھے کاموں کو کرنا اس کے لیے طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں ایک لوتلا اور گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جس کو کہتے ہیں قلب اس کو کہتے ہیں قلب اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ قلب کے معنی تصرف کرنا ہے اور یہ دل تصرف کرتا ہے خون میں خون کو دماغ میں بھی پہنچاتا ہے خون کو پورے بدن میں پہنچاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دل کی مثال ایسی ہے جیسے پریزیڈنٹ اور صدر جو سب کے لیے تنخواہ کا انتظام کرتا ہے اس نے دماغ کے لیے بھی انتظام کیا وہاں بھی خون پہنچاتا ہے پورے بدن کو بھی خون پہنچ جاتا ہے اور یہ آنکھیں کان یہ بادشاہ کے لیے وزیر اطلاعات کی طرح ہے اگر دل صحیح ہو تو وزیر اطلاعات صحیح کام کرے گا آنکھیں صحیح کام کرے گی کان صحیح کام کریں گے منہ صحیح کام کرے گا اس لیے کہ دل اصل ہے اور یہ سب تابع ہے تو قلب تصرف کرنے کو کہتے ہیں اور بعض علماء فرماتے قلب کا مطلب الٹا ہو اور دل الٹا ہے جو اس میں موٹا حصہ ہے وہ اوپر ہے جو پتلا حصہ ہے وہ نیچے ہے حالانکہ موٹا حصہ نیچے ہونا چاہیے پتلا حصہ اوپر ہونا چاہیے جیسے درخت درخت میں موٹا حصہ نیچے ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس دل پر محنت کرے جب دل پر محنت کریں گے تو دل ٹھیک ہو جائے گا دماغ بھی صحیح ہو جائے گا آنکھیں بھی صحیح ہو جائے گی کان بھی صحیح ہو جائیں گے پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا اس لیے کہ دل ٹھیک ہو گیا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب دل پر محنت کرے تو دل کے اندر اچھی چیزیں آ جائیں گی دل میں صبر آ جائے گا دل کے اندر شکر آ جائے دل کے اندر توازو آ جائے گی دل کے اندر محبت آ جائے گی اہل اللہ کی محبت آ جائے گی دل کے اندر خیر آ جائے گی اور اگر دل پر غلط محنت کرے اور دل خراب ہو جائے تو دل کے اندر تکبر آ جائے گا دل کے اندر حب جا آ جائے گی دل کے اندر مال کی محبت آ جائے گی اور دل کے اندر بغض آ جائے گا نفرت آ جائے گی اور جب اس میں نفرت آ گئی تو آنکھوں میں بھی نفرت کان میں بھی نفرت پیٹ میں بھی سب اعضا خراب ہو جائیں گے اس لیے صوفی حضرات دل پر محنت کرتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا پڑھتے رہو اور لا الہ الا اللہ میں ضرب لگاؤ اور وہ ضرب دل تک پہنچاؤ تو اگر کوئی کہے دل تک پہنچانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جب دل کو ضرب لگائیں گے تو دل دل متاثر ہوگا دل اثر قبول کرے گا جب دل اثر قبول کرے گا تو دل اچھا ہو جائے گا دماغ بھی اچھا ہو جائے گا اور پورا بدن اچھا ہو جائے گا تو اس لیے جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں لا الہ الا اللہ کو کھینچتے ہیں اور دل تک پہنچاتے ہیں اور علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے وہ کون سا درخت ہے صحابہ کرام خاموش رہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور حضرت عمر اور ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے لیکن میں نے نہیں کہا شرم کی وجہ سے اس لیے کہ حضرت عمر اور ابو بکر جیسے لوگ بیٹھے تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ درخت مسلمان کی طرح ہے اور مسلمان کی طرح ہونے کے لیے تیرہ چودہ اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے کھلا ہوا کھلی ہوئی بات کہ یہ کھجور مسلمان کی طرح ہے کہتے ہیں کھجور میں اللہ تعالیٰ نے چھ نمبر رکھے ہیں کھجور کا باغ ہوتا ہے باغ یا گھر یعنی کھجور کی زمین نمبر دو کھجور کی جڑ نمبر تین کھجور کا تنا اور ٹرنک نمبر چار کھجور کی شاخیں نمبر پانچ کھجور کے پتے نمبر چھ کھجور کا پھل وہ پھل جو ہمیشہ رہتا ہے ہر وقت کھجور ملتی ہے اسی طرح مسلمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی چیزیں رکھی ہیں مسلمان کا دل سینہ اور دل یہ باغ کی طرح ہے اس دل کے اندر یقین ہے ایمان اور یقین ہے یہ ایمان اور یقین جڑ کی طرح ہے جڑ ہے تو درخت ہے جڑ ختم تو درخت ختم ایمان ہے تو کامیابی ہے ایمان نہیں تو کامیابی ختم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا چپکے سے آپ کلمہ پڑھے میں آپ کے لیے گواہی دوں گا لیکن اس نے نہیں پڑھا بلکہ کہا ملت عبد المطلب میں باپ دادا کے طریقے پر ہوں چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی سے فرمایا حضرت علی نے فرمایا آپ کا چچا گمراہ ختم چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی جسد کو چھپاؤ اس کو مٹی میں ڈالو اور پھر واپس آؤ اور مجھے بتلا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس آئے تو بتلایا کہ آپ غسل کریں ایمان سے محروم ہو تو آدمی کی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی تو یہ ایمان جڑ کی طرح ہے اور اقرار جو حدیث میں آتا ہے جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ لا الہ الا اللہ آسما عرش تک پہنچتا ہے عرش تک پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہیں جیسے کھجور کا تنا لمبا ہے اوپر کی طرف اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ بھی اوپر پہنچتا ہے اور پھر اقرار کے بعد شاخیں کھجور کی شاخیں اعمال ہیں اعمال اعمال صالحہ جس کی ایک شاخ ہمارے مولانا عباس صاحب نے تفصیل سے بیان فرمائی اعمال کے اندر عبادات بھی ہے مناقحات نکاح کے احکام بھی ہے معاملات بھی ہے تحریکات بھی ہے کہ میراث کس طرح تقسیم کرنا ہے معاشیات بھی ہے کس طرح زندگی گزاریں گے اخلاقیات بھی ہے اقتصادیات بھی ہے و شرا بیچنا پھر بیچنے کے بعد کسی کو ٹائم دینا اگر وہ نہیں دے سکتا وہ آپ نے تفصیل سے سنا یہ سب شاخیں ہیں اور یہ نمبر پانچ کھجور کے پتے ہمیشہ ہوتے ہیں سردی میں بھی ہوتے ہیں گرمی میں بھی ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں یہ اعمال ہمیشہ کرنا یہ کھجور کے پتوں کی طرح ہے اعمال آدمی کبھی کرے کبھی نہ کرے یہ اچھا نہیں اچھے اعمال ہمیشہ ہونا چاہیے جیسے کھجور کے پتے ہمیشہ ہوتے ہیں سردی میں بھی گرمی میں بھی اور پھر نمبر چھ یہ ان کے اوپر پھل لگتا ہے یہ پھل جب لگتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پھل جو اس پر لگتے ہیں یہ انسان اور مسلمان کے اعمال کا نتیجہ ہے اچھے اعمال کرے گا اس کو آخرت میں ثواب ہی ثواب ملے گا اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے علماء فرماتے جنت میں تو پہلے سے درخت ہے پہلے سے درخت ہے لیکن کچھ خالی جگہ بھی ہے تاکہ خالی جگہ کا مزہ بھی اٹھائے تو جہاں خالی جگہ ہو اس کے اندر درخت لگتا ہے جگہ سبحان اللہ درخت لگ گیا الحمد درخت لگ گیا لا الہ الا اللہ درخت لگ گیا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ درخت لگ گیا جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا بڑا مرتبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل پر محنت کرنے کی ضرورت دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اس کی نتیجے میں ہمارا دماغ بھی صحیح ہو جائے ہمارا جسم بھی صحیح ہو جائے اور ہمارے تمام اعمال بھی صحیح ہو جائے اب مختصر جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط کے جوابات لکھے ہیں تو ان میں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں فرمائے تہجد میں باوجود کوشش کے جاگا نہیں جاتا اگر آنکھ کھل بھی جاتی ہے پھر بھی نہیں اٹھا جاتا اور پھر سو جاتا ہوں معمولات کی پابندی ہے حزب العظم دلال الخیرات شروع کر چکا ہوں گناہ ہو جاتے ہیں پھر احساس بہت رہتا ہے اور گر یا طاری ہو جاتا ہے یعنی رونا آتا ہے ذکر کے وقت گرمی محسوس ہوتی ہے علاج تجویز فرمائیں جب آپ حزب اعظم اور دلال الخیرات آپ شروع کر چکے ہیں بہت اچھا ہے دونوں چیزیں بڑی خیر و برکت کی ہیں اللہ پاک ان کے سمارات سے نوازے تہجد کے لیے جس وقت آنکھ کھل جائے پھر دیر نہ کریں فوراً اٹھ جائے تہجد سے فارغ ہو کر اگر سستی ہو اور نماز فجر میں دیر ہو اور وقت پر اٹھنے کا انتظام ہو تو لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں ذکر میں اگر دل کے اندر گرمی محسوس ہو تو یہ اچھی علامت ہے رونے کا آنا تو بڑی نعمت ہے گناہ کے بعد ساری عبادات پر اثر پڑتا ہے اس لیے گناہ سے جلد جلد جلد توبہ ضروری ہے اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو و تو بو استغفار کے ساتھ توبے کو ملایا ہے علماء فرماتے ہیں استغفار اور توبے میں کیا فرق ہے بہت سے فرق ہے لیکن ایک اچھا فرق یہ ہے استغفار کا مطلب تخلیہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے بدن کو اپنے دل کو گناہوں سے خالی کرتا ہوں فارغ کرتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں کہ جو میرا بدن اور میرا دل گناہوں سے خالی ہو گیا اب اس کو میں اچھے اعمال سے خوبصورت بنا رہا ہوں اچھے اعمال سے اس کو بہتر اور اچھا بنا رہا ہوں تو یہ توبہ ہے اللہ تبارک و تعالی حسن عمل سے توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر توجہ دیتے تھے اس دل کی توجہ سے آدمی کی زندگی بدل جاتی تھی ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بہت سے وساوس آتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے کو پیٹا اور فرمایا چلے جاؤ عثمان ابن ابل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں کبھی وسوسہ نہیں آیا صحیح طریقے پر نماز پڑھتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھا اور وہ شرارت کرتا تھا نہیں چلتا تھا کبھی آگے کبھی پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گیا اور صحیح چلنے لگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ کو بیچ دو بیچ دیا اور پھر بعد میں اونٹ بھی واپس کر دیا اور اونٹ کا سامان جو قیمت ہے وہ بھی واپس کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے انسان کا دل یہاں تک کہ حیوانات بھی ٹھیک ہو جاتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر ہمیں سکھایا ہے لا اللہ پڑھو جدید و ایمان اکم حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو یا رسول اللہ ہم ایمان کو کس طرح نیا بنا دیں فرما دا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو اس سے ایمان کی تجدید ہوگی یعنی ایمان نیا ہو جائے گا فریش ہو جائے گا اور یہ خیال کرے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یہ کرے نہیں ہے کوئی تصرف کرنے والا مگر اللہ نہیں ہے کوئی مختار کل جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو مگر اللہ نہیں ہے کوئی عالم الغیب مگر اللہ تعالی نہیں ہے کوئی ہر وقت دیکھنے والا اور حاضر ناظر مگر اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا انعام حسن رحم اللہ سے ایک صاحب نے کہا میں جماعت میں جا رہا ہوں مجھے کوئی نصیحت کیجیے انہوں نے فرمایا یہ خیال رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں بس جب یہ دل میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پھر گناہ کی طرف آپ نہیں جائیں گے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کی تین درجات ہیں ایک عبادت مقبولہ ایک عبادت مشاہدہ ایک عبادت مراقبہ عبادت مقبولہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے صحیح نماز پڑھ لے ارکان سنن مستحبات صحیح پڑھ لے یہ ہے عبادت مقبولہ پھر عبادت مشاہدہ ہے میں کہ ایسی عبادت کرے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو اور اگر کوئی غلام اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے آقا کو تو پھر خوب خدمت کرتا ہے یہ مشاہدہ اور فرمایا اگر یہ دی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 کی مکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اے رب کریم جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں ان دینی کاموں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے اس مسجد کو بھی اللہ تبارک و تعالی آباد اور شاد رکھے دین کے کاموں کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرما دے جو حضرات نے انتظام فرمایا اس کو قبول فرما دے اور دنیا اور آخرت میں ان کو اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما دے ثباب خیر عطا فرما دے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہے ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دیں جو ہمارے بڑے اور مسلمان مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے مقروضوں کی قرضی کی ادائیگی کی شکلی صورت پیدا فرما دے رزق حلال میں ہر قسم کی برکت عطا فرما دے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو دنیا بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے ہمارے سیاحت کو حسنات میں مبدل فرما دے اے رب کریم ذکر کی توفیق عطا فرما دے فکر کی توفیق عطا فرما دے استغفار کی توفیق عطا فرما دے درود شریف کی توفیق عطا فرما دے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے اور ہر خیر خیر کے کام میں ہماری شرکت کو قبول فرما دے اور شرکت کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے مردوں کی عمر میں بھی مردوں میں بھی برکات عطا فرما دے عورتوں کو بھی برکات عطا فرما دے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمیں چاہیے وہ سب ہمیں عطا فرما دے صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا Those who didn't perform the Ishraq Salah may perform Salah to Duha, charge Salah and make intention also of Ishraq. The after inshallah breakfast will be served upstairs. All the brothers are requested to partake of the breakfast. Inshallah next week, Majlis will be as a madrasa inshallah.